اور شہر میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد بجاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے